اب میری آواز آ رہی ہے جی شمائل ترمیزی نکال لیں شمائل ترمیزی بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغت حضرت ابراہیم بن محمد جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے تھے فرماتے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطویل الممغتیں اچھا یہ حدیث ہو گئی تھی ٹھیک ہے نیچے جو اس حدیث کے اندر جو مشکل الفاظ تھے ہاں یہاں تک ہم نے پڑھا تھا لما مسلح صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دیکھیں قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ امام ترمیزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابا جعفر محمد ابن الحسین میں نے ابو جعفر محمد بن حسین سے سنا یقول وہ فرما رہے تھے میں نے امام اسماعی رحمہ اللہ سے سنا امام اسماعی رحمہ اللہ لغت کے امام ہیں تو اس حدیث مبارکہ میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں امام ترمیزی رحمہ اللہ امام اسماعی رحم اللہ کے حوالے سے اس کی تشریح کریں گے یقول فی تفسیر صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کی تشریح کے بارے میں الممغت ممغت یہ اس میں فعال کا سگا ہے اس لفظ کو ممغت نہ پڑیے گا لفظ ہے ممغت ممغت اصل میں تھا من مغتن صرف میں آپ نے پڑھا ہے کہ باب انفعال کے فا کلمے میں اگر میم آئے اس سے پہلے نون ہو تو نون کو میم سے اور میم کو میم کے اندر مدغم کرتے ہیں تو من مغد سے مم مغد بن گیا امام اسماعی رحمہ اللہ فرما رہے الزاہب تھولن ممغت کا معنی ہے جو قد کے اعتبار سے زیادہ لمبا ہو قال امام اسماعی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ سمیا تو میں نے ایک دیہاتی سے سنا یقولو وہ دیہاتی کہہ رہا تھا فی کلام ہی اپنے کلام میں تمغت فی نش فی نشابت ہی یہ اس نے کہا اے مدہ مدن شدیدن جب اس نے اس کو خوب کھینچا ان یعنی تیر کو تو یہاں پر خوب کھینچنے کے معنی میں آیا ہے لفظ تمغتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلیہ مبارکہ کے بارے میں جو لفظ ممغد آیا ہے تو اس سے مراد یعنی قد کے اعتبار سے سب سے زیادہ لمبے ہونے کو کہیں گے دوسرا لفظ تھا والمتردد امام ترمزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا وہ بالقصیر المتردی اور نبی علیہ السلام زیادہ پست قد والے نہیں تھے اب لفظ متردد کی تشریح امام اسماعی رحمہ اللہ فرما رہے الداخل بعضه فی بعض قصرا جس آدمی کے اعضاء ایک دوسرے کے اندر ملے ہوئے ہوں گسے ہوئے ہوں اس کو متردد کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی صفت ہو گئی یعنی لم یکن بالقصیر المتردد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پست قد والے نہیں تھے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے فرمایا لم لم یکن یکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال زیادہ گنگریالے نہیں تھے زیادہ پیچدار نہیں تھے اب لفظ الجاد اور القطد کی تشریح و امام اسمعی رحم اللہ کے حوالے سے ذکر کریں گے فرما رہے وہ امل قطع قطط کا معنی فشدید جو زیادہ مڑے ہوئے ہو زیادہ گنگریالے ہو زیادہ پیچدار ہو وہ رجل آگے لفظ رجل نہ پڑیے گا لفظ ہے رجل الزیفی شاہ جحونا نہ قلیلا جس کے بال معمولی مڑے ہوئے ہوں حدیث مبارکہ میں چوتھا لفظ آیا تھا وہ امل متحم و لم بالمتحم بل متحم نبی علیہ السلام متحم بھی نہیں تھے متحم کا معنی ہم نے پڑھا تھا کہ زیادہ موٹے بدن والے نہیں تھے امام اسماعی رحم اللہ فرما رہے المتحم فلبادن الکثیر الحم وہ آدمی جس کے جسم پر گوشت زیادہ ہو اس کو متحم کہتے ہیں پانچواں لفظ تھا والمکلثم مکلثم آپ کے محاشی نے لکھا ہے کہ مکلسم کا ماننا ہے یہ لفظ ازداد میں سے ہیں انتہائی پتلے کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح جس کا چہرہ بالکل گول ہو اس کو بھی کہتے ہیں لفظ متہم اور مکلسم کا مانا ہے جس کا چہرہ بالکل گول ہو اسی کو امام اسماعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے والمکلسم المدور الوجہ جس کا چہرہ بالکل گول ہو تدویر کا معنی ہے گولائی المدور الوج جس کا چہرہ بالکل گول ہو والمشرب والمشرب الذي في ہی ہمرتن جس کی سفیدی میں سرخی ہو المشرب الذي في ہی ہمرتن جس کی سفیدی میں سرخی ہو آگے لفظ تھا ولاد آجو زیادہ سیاہ آنکھوں والا ہونا امام اسماعی رحمہ اللہ فرما رہے ول الشدید سواد العین آنکھوں کے اندر جو پتلیاں ہیں اس کا سیاہ ہونا آنکھوں کی پتلیوں کا سیاہ ہونا مراد ہے کہ کالی آنکھوں والا ہونا وحدا الطویل الاشفار اشفار شفر کی جمع ہے شفر کہتے ہیں پلکوں کو یعنی لمبی پلکوں والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں وہ لمبی تھی ولکتد ولکتد مجتمعات تم مجتمعات الكتفين وهو الكاهل دونوں کندھوں کی ملنے کی جو جگہ ہیں وہ پرگوش تھی والکتد مجتمعات الكتفين وهو الكاهل دونوں کندھوں کی ملنے کی جگہ یہ جگہ بھی نبی علیہ السلام کی پرگوش تھی ولکت مجھ تم وهو القین دونوں کندھوں کی ملنے کی جگہ جس کو کاہل کہتے ہیں وہ پرگوشتی امام اسماعی رحمہ اللہ کہتے ہیں پیچھے امام ترمزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا ظلم کہ نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر کے ناف تک بالوں کی باریک لکیر تھی اسی کو امام اسماعی رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ المسروبت ہو شعر الدقیق اس باریک بالوں کو کہتے ہیں الذي کا ان قزیب گویا کہ وہ تلوار کی دار ہیں انہ قذیب قذیب گویا کہ تلوار کی دھار ہیں جی میری آواز آ رہی ہے جی والمسروبت هو الشعر الدقیق الذي كأنه قضيب من الصدر الى السر امام اسماعی رحمه اللہ لفظ مسروبہ کی تحقیق فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہ هو الشعر الدقیق یہ اس باریک بالوں کو کہتے ہیں کا قیب گویا کیے یہ دار تلوار ہیں من صدر سینے سے السرت ناف تک تو مصروبہ کا معنی ہوا بالوں کی وہ باریک لکیر جو سینے سے لے کر کے ناف تک ہو اس کو مصروبہ کہتے ہیں وشسن لفظ آیا تھا وشسن الغلیز الاصابع من الكفین والقدمین ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں موٹی تھی شسن کہتے ہیں الغلیز الاصابع موٹی انگلیاں من الکفین ہاتھوں کی والقدمین اور پاؤں کی امام امامت رحمہ اللہ نے حلیہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا تھا شسن القفین والقدمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں یعنی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں موٹی ہیں تو لفظ شسن آیا تھا شسن کی تشریح کر رہے الغلیز الاصابع من و والقدمین ہاتھوں اور پاؤں میں سے موٹی انگلیوں والا ہونا و تخلو تقلو ایم شیب قوتن تخلع کہتے ہیں قدم اٹھا کر کے چلنے کو قوت سے چلنا قدم اٹھا کر کے چلنا وہ سبب امام ترمیزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا کہ انما ينحطو فی سبب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا کر کے چلتے کہ انما ينحطو فی سبب گویا کہ آپ ڈلوان سے اتر رہے ہیں تو سبب کا معنی ہے الحدور الحدور ڈلوان اونچی جگہ تقول انحدرنا فی صبوب و سبب یہ امام اسماعی رحمہ اللہ نے عرب کے محاورے سے بھی ثابت کر دیا ہے وقوله جلیل المشاش جلیل جلیل کا معنی بڑا مشاش کا معنی ہڈیوں کے جوڑ ہڈیوں کے جوڑ نبی علیہ السلام کے ہڈیوں کے جوڑ یہ بڑے بڑے تھے امام اسماعی رحمہ اللہ فرما رہے کہ جلیل المشاش سے مراد یرید رؤوس المناکب ہڈیوں کے گٹنوں کے جوڑ یا شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے خسائل نبوی میں ترجمہ کیا ہے کہ اعضا کے جوڑ بڑے تھے اعضا کے جوڑ بڑے تھے والعشرت الصحبت صحبت کسی کی صحبت میں بیٹھنا کسی کے ساتھ بیٹھنا والعشیر صاحب یہ جو تشریح ہے یہ امام لغت امام اسماعی رحمہ اللہ کر رہے ہیں والعشیر الصاحب عشیر صاحب کو کہتے ہیں ولبداحت ولبداہ الفاظ بداحت کا معنی ہے اچانک جس کو مفاجات بھی کہتے ہیں اس کو امام اسماعی رحمہ اللہ مثال سے ثابت کر رہے ہیں بدہ تمرین فجا تو ہوں مجھے اچانک کام پیش آیا مجھے اچانک کام پیش آیا جی ایک مرتبہ پھر شروع سے دیکھیں قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ سمعت ابا جعفر یقول امام ترمیزی رحمہ اللہ فرما رہے کہ میں نے ابو جعفر محمد بن حسین سے سنا یقول وہ فرما رہے تھے سمیعت الاسمعیہ میں نے امام لغت امام اسماعی سے سنا یقول فی تفسیر صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کی تشریح اور تفسیر میں فرما رہے تھے الممغتو الزاہب طولاً جو قد کے اعتبار سے زیادہ لمبا ہو ممغد کا معنی جو قد کے اعتبار سے زیادہ لمبا ہو سمیا تو آرابی میں نے ایک دیہاتی سے سنا وہ اس لفظ کو یوں استعمال کر رہا تھا یقول فی کلام ہی وہ اپنے کلام میں یوں کہہ رہا تھا فی ای مدہا مدن شدیدن یعنی اس نے تیر کو خوب کھینچا تو دیکھیں تیر کے خوب کھینچنے کے لیے اس نے لفظ تمغت استعمال کیا تو یہاں پر سے جب خد زیادہ لمبا ہو اس کے لیے لفظ تمغت استعمال ہوا ہے الداخل بعضه في بعض قصرا متردد کہتے ہیں جس کے اعضاء ایک دوسرے میں گسے ہوئے ہو امل القطط فشدید الجعودہ قطط کہتے ہیں جس کے بال زیادہ گنگریالے ہو وہ رجن الف شار حجونا احتسن خلیلن جس کے بال معمولی مڑے ہوئے ہو وہ امل متحم فلباد القیر الحم جس کے بدن پر جسم پر گوشت زیادہ ہو والمکلثم المدور الوجه جس کا چہرہ بالکل گول ہو والمشرب الذي في بیازه حمرة الذي في بیازه حمرة جس کی سفیدی میں سرخی ہو والأدهج شديد سواد العين جس کی آنکھوں کی پتلیاں زیادہ کھالی ہو اس کو اداج کہتے ہیں والاحداب الطویل الاشفار جس کی پلکیں زیادہ لمبی ہو اس کو اہداب کہتے ہیں والکتد مجتمعات الکتفین وهو الکاہل دونوں کندھوں کی ملنے کی جگہ کو کہتے ہیں هو الشعر الدقیق مسروبہ کہتے ہیں اس باریک بالوں کو الزی کا انہ قزیب گویا کے تلوار کی دار کی طرح ہے من صدر سینے سے لے کر کے تک وہ شسن الغلیز الاصابع من الکفین والقدمین ہاتھوں اور پاؤں میں سے انگلیوں کا موٹی انگلیوں والا ہونا وہ تقلو ایمشی بقوہ تقلو کہتے ہیں قوت سے چلنے کو قدم اٹھا کر کے چلنے کو وہ سبب الحدور ڈلوان کو کہتے ہیں فقول ان حدر فی صبو بن و سبب بن جلیل مشاش یورید المناکب اس سے مراد ہڈیوں کے جوڑ ہیں وہ لائشرت وصحبا والعشير الصاحب والبداهة المفاجأة اچانک کو بداحت کہتے ہیں یقال بداحتہ بامر ای تو مجھے اچانک کام پڑ گیا چلے یہاں تک کافی ہے آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ